تو ہی دی ہم ہیں تو ہی توحید تو ہی دی ہم ہیں تو ہی توحید تو ہی رب کی سنا رہے ہیں تو ہی دی ہم ہیں تو ہی توحید رب کی سنا رہے ہیں قرآن و سنت کے ہم ہیں دائیں قرآن و سن ہم دائی نبی کی سنت پھیلا رہے ہیں تو ہی دی ہم ہیں تو ہی دالے تو ہی رب کی سنا رہے ہیں خدا ہی سنتا ہے سب دعائیں وہ ٹالتا ہے سبھی بلائیں خدا ہی سنتا ہے سب دعائیں وہ ٹالتا ہے سبھی بلائیں گلی گلی ہر نگر نگر میں گلی گلی ہر نگر نگر میں ہم یہی نعرہ لگا رہے ہیں تو ہی دی ہم ہیں تو ہی دال تو ہی رب کی سنا رہے ہیں وہی تو لائق عبادتوں کے ہے سب کا معبود ایک اللہ وہی ہے لائق عبادتوں کے ہے سب کا معبود ایک اللہ اسی کو سجدار ہے لوگو اسی کو سجدار ہے لوگو ہے سب کا معبود ایک اللہ ہے سب کا معبود ایک اللہ شرک و بدت کے طوفانوں میں ہم شرک و بدت کے طوفانوں میں ہم الہ کا مطلب سمجھا رہے ہیں تو ہی دی ہم ہیں تو والے تو ہی کی سنا رہے ہیں اندھیری تار وادیوں میں اندھیری تاریخ وادیوں میں فران طائف کی وادیوں میں فران طائف کی وادیوں میں لہو میں تر ہے جسم نبی کا لہو میں تر ہے جسم نبی کا قرآن رب کا سنا رہے ہم ہیں توحید والے توحید رب کی سنا رہے ہیں نبی کی عظمت نبی کی رفعت نبی کی عظمت نبی کی رفعت ہمارا ایمان نبی کی الفت ہمارا ایمان نبی کی الفت نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کی سیرت زمانے بھر کو سنا رہے ہیں توحید والے توحید رب کی سنا رہے ہیں ختم نبوت کا تاج پہنا کر ختم نبوت کا تاج تمام نبیوں کا امام بنا کر تمام نبیوں کا امام بنا کر بلا کے عرشوں پہ رب تالا بلا کے عرشوں پہ رب تالا نبی کی عظمت دکھا رہے ہیں تو ہم ہیں تو والے تو رب کی سنا رہے ہیں صحابہ وجہ سے پیارے برحق ولی بھی رابر ہمارے صحابہ ہے ہم کو جا سے پیارے برحق ولی بھی رابر ہمارے تو ہی دی ہم سب کو مانتے ہیں تو ہی دی ہم سب کو مانتے ہیں سبھی کے نغمے سنا رہے ہیں تو ہی دی ہم ہیں تو ہی توحید والے توحید رب کی سنا رہے